وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب بزرگان دین نوجوان ساتھیوں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل سلیم عطا کی ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے ہل عطا انسان لم کن شعی امورا اللہ رب العالمین ایک زمانہ ایسا تھا انسان پر ایسا وقت گزرا کہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن پھر ہم نے اس کو ملے ہلے پانی سے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد فا سمی ام بسی ہم نے اس کو سمی بنایا اور بصیر بنایا سمی کے معنی ہم نے سننے کی طاقت عطا کی دیکھنے والا بنایا سوج اور سمجھ عطا کیا اللہ رب العالمین نے عقل اس سے نوازا اسے اور ہمیں حکم دیا کہ انسان اپنی عقل کا استعمال کرے اللہ تعالیٰ رشا فرماتے ہیں وہ پورے قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے ہر جگہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کا حکم دیا ان نفی خلق الالباب نبی علیہ السلاق اسلام تحجد رات کو جب اٹھتے اور باہر اپنے صحن میں آتے تو رات کی تاریخی میں اپنی انگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے چاند ہے طرح طرح کے ستارے ہیں آسمان ہے اور آپ آر عمران کی ان آیات کی تلاوت کرتے ان نفی فلابات وقت نہاریات الباب یقیناً اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان جو پیدا کیا ہے اگر اس پر غور کیا جائے تو عقل مندوں کے لیے بڑی دلیلیں ہیں بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے خالق مالک رادق لا شریک ہونے کے بہت سارے دلائل اس کو نظر آئے اور معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر قدرت رکھنے والا ہے قرآن پاک ایک جگہ نہیں بہت سارے مقامات پر یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقل کا استعمال کریں عقل ہاں، کا استعمال کریں اور ہمیشہ عقل کو سے کام لیتے ہوئے عقل مندی اور کا ثبوت دیں اور وہی چیز کریں جس میں ہمارا اور آپ کا کا جس میں انسان اپنا فائدہ ہوا کرتا ہے دین کا کا کا دنیا آخرت انسان کا جس میں فائدہ ہے وہی کریں اور ہر ایسی چیز سے انسان اپنے آپ کو بچائے جس میں نہ تو جس میں یا تو نقصان اور خسارہ ہے یا جس میں کوئی فضول چیز نہیں ہے فضول باتیں فضول کام فضول چیزوں سے بھی بچنا ایک مسلمان اچھے مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون آج اللہ نے ارشاد فرمایا والذين هم عن اللغو مورثون کامیاب ہوگا کامیاب وہ مسلمان وہ مومن کامیاب بنتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں زکات دیتے ہیں مور دون جو اپنے آپ کو ہر لب و بیکار چیزوں سے بچاتے ہیں فضول چیزوں کے اندر اپنا وقت اپنا ٹائم برباد نہیں کرتے نبی علیہ السلام اسلام نے ساتھ نمایا سنن داؤد کی روایت آپ نے ساتھ من حسن اسلام ترک ہو مارا یعنی ایک انسان اسی وقت اچھا مسلمان بن پاتا ہے مومن بنتا ہے جبکہ حرام اور ناجائز چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہر قسم کی لایانی اور فضول چیزوں سے بھی بچا لے ایک کامیاب زندگی بنانے کے لیے جس طرح سے نہ جائے تو حرام چیزوں سے بچنا ضروری ہے دوستو ویسے ہی لایانی اور فضول چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے نبی رہے السلام ممبر پر ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے فرمایا اے عبداللہ یاد رکھنا جو تمہیں اللہ نے عقل دیا ہے جو دماغ دیا ہے جو زندگی اور وقت دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حیات تمہیں دنیا کے اندر بخشی ہے اس کو صحیح استعمال کرنا عبد اللہ سن لو اگر تم کہیں بیٹھے بیٹھے ایسے زمین پر لکیریں بھی کھینچ رہے تھے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ لکیریں کھینچنے سے کیا تیرا فائدہ ہوا انسان اپنے آپ کو فضول چیزوں سے بچائے ہر سنر ترمیدی کے حدیث ہے امام ترمیدی امام ابن خواجہ احمد بن حنبل ابو ابویانا حاکم تمنانی وغیرہ کی حدیث ہے مشہور صحابی حضرت شداد ابن ابن اوس سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے حضرت شداد بن اوس کہتے سدار سراط و سلام کی نے فرمایا اے لوگو من لوگ تمنا اللہ آپ نے ساتھ مایا لوگوں سن لینا الکئی سو مندا نانب سہو وا بادل سب سے بڑا عقل مند دور اندیش اور ہوشیار انسانوں ہے جس کو جو دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لی لیسو سب سے بڑا عقل مند سمجھدار وہ انسان ہے جس نے اپنے اندر دو خوبیاں پیدا کر لی نمبر ایک مندانا پہلی چیز آپ نے ساتھ نمایا عقل مندوں کی سب سے بڑی نشانی سب سے بڑی علامت یہ ہے مندانا نفسہ ہمیشہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے <coughs> اپنے نفس کا برابر محاسبہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہم نے کتنی کوتاہیاں کی ہیں کتنی نیکیاں کی ہیں ہم سے کتنے برائیاں ہو رہی ہیں اور کتنے ہم سے شریعت کی پابندی ہو رہی ہے انسان برابر اس پر غور رکھتا ہے اور غور کرنے کے بعد جب دیکھتا ہے کہ ہمارے نیکیاں دادا ہیں تو بس نہیں کرتا بلکہ مزید نیکیاں کرنے کی اور کوشش کرتا ہے اور اگر اس نے اپنا محاسبہ کیا اسے پتا چل گیا کہ ہم سے ایک کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم سے تقبیر تحریمہ چھوٹ رہی ہے ہم سے نماز با جماعت چھوٹ رہی ہے جب وہ انسان محاسبہ کرتا ہے اور اپنی کوتاہیوں سے واقف ہو جاتا ہے تو اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہے یہی سب سے بڑا عقل مند انسان ہے اب مندان سہو جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے امام ترمیدی رحمت اللہ نے نقل کرتے ہیں اہل علم نے بیان فرمایا شرح احادیث نے ہمارے اسلاف نے کہ اپنے نفس سے محاس اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے من دانا نفس ہو من حاسبہ نفس ہو فی الدنیا کب نہ یحاسبہ فی الاخرہ اکل مند وہ ہے جو اپنا حساب دنیا میں اپنا محاسبہ کرتا ہے قبل اس کے کہ آخرت میں اس کا اللہ تعالی حساب لے قبل اس کے کہ اللہ آپ سے پوچھے کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے اپنا محاسبہ کر کے اس کی پابندی کرنے لگو اور جو پوتا ہے اس کو دور کر لو یہ سب سے بڑی علامت عقل مندوں کی امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ ہو کھڑے ہیں ممبر پر اور لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں اور فرماتے اے لوگوں ہاسبو انفسکم قبل ان للارض انما الحساب على من من انا حاسب نفسه سے دنیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں اے دنیا کے مسلمانوں ہا انفسکم قبل ان تحاسبو قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کرے اس دنیا میں خود تم اپنا حساب کرتے رہو آج جمعے کا دن ہے آج ہفتے بھر کا سب سے بڑا مقدس دن ہے اور بابرکت والا دن ہے خیر اللہ تعالیٰ نے خیر سے نوازا ہے اور اس کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں ہر آدمی ذرا محاسبہ کرے صبح سے لے کر کے اس وقت تک کتنی نے کیا اس نے اللہ نبی اے لوگوں جیسے جمعہ کی صبح ہوتی ہے صبح ہوتے ہی آسمان کے اور زمین کے سارے فرشتے کاپنے لگتے ہیں خوف زدہ ہو جاتے ہیں سب کی پریشانی سب کو پریشانی لاحق رہتی ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فرشتوں کو کیا پریشانی ہوتی ہے جمعے کی صبح یہ تو خیر برکت کا دن ہے آپ نے ساتھ نمایا فرشتوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے صبح تو جمعے کی ہو گئی کہیں ایسا نہ ہو یہ قیامت والا جمعہ ہو یہ اصل میں فرشتوں کو پریشانی ہوتی ہے میرے بھائیوں ہم نے اور آپ نے کتنا محاسبہ کیا ہم نے فکر کیا کہ نہیں کیا تصور کیا کہ نہیں کیا یہی جمعے کا دن ہے آج اگر ہم بچ گئے ہیں تو کبھی بھی جمعے کی صبح ہوتے ہی قیامت برپا ہو جائے نبی رہی نے ساتھ روایا جو انسان جمعے کے دن سورت القحف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسا نور عطا کرتے ہیں کہ دنیا دنیا میں جہاں سے بھی بیٹھ کر کے اس نے سورت کی تلاوت کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑا نور ادا کرتے ہیں کہ جہاں سے پڑھا ہے اور خانے کعبہ تک اگر اسے نور دے دیا جائے تو پوری مسافت منور ہو جائے روشن ہو جائے ہر آدمی ذرا سوچے کون سوتا رہا کون کھیل کود میں رہا اور کس نے جمعہ ہوتے ہی اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کیا نبی رہ السلام کا فرمان یہ جمعہ خیر و برکت ایک مثال دے رہے ہیں ہم کون ہیں جو اپنا محاسبہ کرے نبی علیہ السلام نے ساتھ نمایا جمعے کے دن من غصر و و و تنا اللہ اکبر آپ نے ساتھ نمایا جو انسان جمعے کے دن اچھی طرح سے غسل کیا پیدل چنا اگر مسجد قریب ہے بغیر سواری کیا سکتا ہے تو وہ پیدل جامع مسجد میں پہنچا اول وقت پہنچا اور آپ نے ساتھ ہمارا کوشش یہ کیا اگلی سفوں میں آئے وہ دنا منل امام امام کے قریب پہنچا وہ تمام اور خطبہ اس نے خوب توجہ سے سنا دور سے سنا آپ نے ساتھ گھمایا جس شخص نے جمعے کے دن اچھی طرح سے غسل کرنے کے بعد اگر استطاعت ہے تو پیدا آیا اول وقت آیا اور مسجد میں امام کے قریب خطیب کے قریب پہنچ کر کے اگلی سبوں میں بیٹھا تاکہ اور دور سے خطبہ سنا آپ نے ساتھ گھمایا پچھلے ہفتے بھر میں جتنے گنا ہوئے تھے اللہ نے اس کے اس عمل کی برکت سارے گنا گناہوں کو معاف کر دیا کون ہے محاسبہ کرو اپنا ہم میں سے کس نے محاسبہ کیا نبی علیہ السلام اسلام رشاط رماتے ہیں جمعے کے دن جو انسان اللہ اکبر جمعے کی خیر و برکات میرے بھائیوں یہ بہت ساری ہیں بہرحال بتانا یہ چاہتا تھا کہ محاسبہ کرو کہ کس نے آج حاصل لکھی نبی صاحب فرماتے ہیں جمعے کے دن مسجد کا دروازہ کھلا ہے جو پہلی ساتھ میں آیا اللہ اسے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب دے دیا صرف قربانی دیا کاروبار بستر کو چھوڑا اور اول وقت میں ایک جمعے کی نیت سے مسجد میں آ گیا اور جو دوسری گھڑی میں آیا اللہ اس کو ایک گائے کی قربانی کا اجر و ثواب دیتے ہیں اس کے بعد جو آیا ایک بکرے کا پھر اس کے بعد جو آیا ایک دنگے کا اس کے بعد جو آتا ہے ایک ایک مرغی مرغ کا اور اس کے بعد بھی جو آتا ہے ایک انڈے کی قربانی کا ثواب ملا اور اس طرح سے لوگ چلے آ رہے ہیں لیکن جیسے خطیب ممبر پر پہنچا اور اذان دینے لگا وہ گیٹ پر جس فرشتے کھڑے ہو کر کے جس کا نام نوٹ کر رہے تھے یہ پہلی ساتھ میں آیا یہ دوسری ساتھ میں آیا یہ تیسری ساتھ میں آیا یہ چوتھی ساتھ میں آیا وہ نوٹ کر رہے تھے جیسے خطبہ اذان ادان ادان شروع ہوئی لفت دفاتر فرشتوں نے اپنا اپنی کتاب اپنا رجسٹر اور اپنا دیوان لپیٹ لیا وہ دکھنے اور بھی جمعے کا خطبہ سننے کے لیے اندر آ گئے میرے بھائیوں ذرا سوچو ہر آدمی وہاں سبا کرے قبل اس سے کہ اللہ تعالی ہم سے پوچھے ہاں ہاسبو تب انت ہاسبو اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے وہ فاروق کہتے ہیں دوسری بات وہ تجین اکبر اے لوگوں کی ہاں کے دن رب کے سامنے ہوگی اس پیشی کی تیاری آج کر لو مت مرنے کے پہلے پہلے اس پیشی کی تیاری کر لو کس حالت میں رب کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے اس کا احساس کرو اور اپنے اندر تیاری کی اور خود تیاری کر لو آگے عمر فاروق فرماتے ہیں انما يخف الحساب على من حاسب نفسه في الدنيا قیامت کے دن اسی انسان کا حساب بڑی آسانی سے ہو جائے گا جس نے قیامت سے پہلے دنیا میں اپنا محاسبہ خود کیا ہو جس نے اپنا محاسبہ خود کیا ہے اسی کا حساب قیامت کے دن بڑا آسان ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اپنے محاسبے نفس کی توفیق نصیب فرمائے نمبر دو عقل مندوں کی پہلی نشانی محاسبہ کرنا اپنا حساب کتاب کرنا ہر آدمی غور کرے صبح سے شام تک سال بھر میں سال پورا ہوتے ہی وہ پورے کاروبار کا حساب تو بڑی آسانی سے کر لیا اگر نہ کیا تو کسی کمپنی سے اسپیشلسٹ کو بڑھاتا ہے سال بھر میں کیا کمایا کیا کھویا لیکن ذرا سوچو ہم سال پورا ہوتے ہی کبھی دین کے بارے میں بھی سوچا سال گزر گیا عمرے کیے کہ نہیں کیے کتنی تلاوتیں قرآن کیے ہم نے کتنے سال بھر میں سرکار اور خیرات کیے ہم نے کتنی عبادتیں کی ہیں اور ہفتے بھر میں کتنی راتیں ایسی ہیں جو ہم نے کھیل کود میں گزاری ہے اور کون سی رات ہے جو میں نے گزاری میں صرف کیا ہے آدمی کو محاسبہ کرنا چاہیے نبی علیہ صاحب نے ساتھ فرمایا دوسری علامت مندو کی اللہ اکبر آرف فرمایا دوسری دوسری علامت یہ ہے وہ بادل وہ امیر لما بادل مہود اخل مندوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ زیادہ کوشش کرتا ہے ان آمال کرنے کی جو مرنے کے بعد اسے کام آنے والے ہیں ہر آدمی ذرا محاسبہ کرے کہ آج تک جت کتنا آپ نے کیا جو کچھ آپ نے کیا کتنا نہیں چھوڑ کر کے جانا ہے اور لے جانے کے لیے آپ نے کیا کیا کیا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت اللہ اکبر نبی رہے سراسان رشاس بناتے ہیں آدمی جب مرتا ہے تو تین چیزیں اس کے پیچھے رہتی ہیں مرتے ہی تین چیزیں اس کے پیچھے ہیں مال اولاد اور احمد یہ تین چیزیں ہیں اور آپ نے آگے رشاس میں قبرستان کا تو تینوں ساتھ دے سکتی ہیں لیکن قبرستان کے بعد قبر کے بعد مال بھی بینک میں رہ گیا تجوریوں میں رہ گیا اور اگر دو نمبر کا تو اپنے ملک میں نہیں رکھا کہیں اور ظالم رکھا ہوا ہے اولاد بھی فائدہ نہ اٹھا سکے اس سے اللہ اکبر مال کے حسر سے یہ ہوا چھوڑ کر گیا ایک چیز مال کے جا سکا سب کچھ پڑے چیک بک یہی چھوڑ کے گیا ہوا ہے اللہ ہو یہ ہے انسان کے مان کی اگر پاکس میں کچھ تھا تو بچوں نے اس کو بھی نکال لیا ہے کہ دیوی کے جیب میں پانچ سو ہے وہ بھی نہیں جانے تو اللہ ہو کر کون سا کیا لے کے گیا باپ ذرا سوچو اپنے باپ کو تم الوداع کیے اپنی ماں کو تم نے الوداع کیا اپنے بڑوں کو تم نے قبر کیا دے کر کے تم نے بھیجا اللہ بتاؤ کیا وہ لے کے گیا تم نے کیا دیا اس کے لیے اللہ کا سر فرماتے ہیں بس قبرستان تک سے قبر تک دونوں ہو سکتے ہیں مال بھی واپس رہ دنیا میں رہ گیا اولاد بھی قبر میں لٹانے کے بعد بات دے وہاں واپس جاتے ہیں آپ جا رہے اور آپ کا کام جا رہے نے ساتھ لاتا صرف انسان کا ماں کے آمان اب قبر میں جا رہے ہیں تین چیزوں میں سے تو دنیا ہی میں چھوڑ دیا اور ایک چیز اس کے ساتھ جا رہی ہے آپ نے ساتھ سمایا اکل مند وہ ہے جو زیادہ کرتا ہے ان چیزوں کو جو مرنے کے بعد اس کے ساتھ جانے والی ہیں جو اس کے کام آنے والی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ان آمار کو کرنے کی تو نصیب فرمائے جو ہمارے ساتھ جانے والی ہیں جو ہمارے کام آنے والی ہیں جن سے ہمیں فائدہ پہنچنے والا ہے نبی رہ سراب صاحب نے فرمایا ول آج دنیا کا سب سے بڑا اہم انسان نکما بیکار انسان جس کو کہا جاتا ہے گدھے کا بھی دماغ نہیں رکھتا سب سے نکما سب سے تھرڈ کا اور بیکار حقوق انسان ہے ول آج جو من اتبا نہ سہو جس کے اندر دو برائیاں پائی جائیں نمبر ایک کہتا ہے دوبارہ کون سی زندگی ملنے والی جتنا مزہ لینا ہے ابھی کیا کرے ہیں نا اس مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کس کو پتا دنیا میں صرف وہی کرتا ہے جو اس کا نفس کہتا ہے نفس نے جو کچھ کہا مدے لینے کے لیے وہی اس نے کیا اور جب کبھی کوئی کہتا ہے ارے صاحب ان چیزوں کو چھوڑو مرنے کی فکر کرو تمنا اور اللہ اللہ کریم کرے گا کچھ نہیں سارا معاملہ کس پر ہے اللہ نماز کی باری آئی ہر سا ہر پڑا فلمیں ہوا بیٹھا ہے جس سے وہ سویا پڑا ہوا ہے اللہ کریم اللہ اخناس بڑا کرم کرنے والا ہے ہمیں بھی اللہ تم سے پہلے ہی بھیج دے گا اللہ اکبر آپ نے دنیا کا سب سے بڑا نکما اور بے انسان ہے وہ آج من بہانت سہو ہوا وہ تمنا اللہ کرتا تو کچھ نہیں کرتا صرف وہ ہے جو اس کا نفس کہتا ہے اور اگر آخرت کی باری آئی کہتا ہے اللہ بڑا غفار اور ستار ہے عمل کچھ نہیں کرے گا توبہ نہیں استغفار نہیں دیکیاں نہیں کوئی برائی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں نفس کی کوئی بات پر کرنے کے لیے تیار نہیں اور جنت میں بھی جانے کے لیے تیار ہے جس کو کسی نے کہا رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی یہ تمہارا فیصلہ ہے لیکن سب کا فیصلہ ہم مسکالا ضرورت خیر وہ ہوئی مل مسکالا ضرورت شرا جس نے ذرہ برابر گناہ کی ہے وہ بھی قیامت کے دن اس کے سامنے ہوگا اور جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے نیکی بھی اس کے سامنے ہوگی خفت موازین ہو بہو عیشت وا وہ مامن سکوت مامن سکوت موادی عیشت بہوسی وہ مامن خفت اللہ تعالیٰ سے یہ نظام ہے یہ یہ نیکی ہے اور یہ اگر یہ پڑھنا بھاری ہو گیا برائیوں کا ہلکا وفی عیشت ستیروا دیا اور اگر گیارہ مہینے نماز چھوڑا اور صرف ایک مہینے رمضان میں نماز پڑھا گیارہ مہینے کا گناہ اور ایک مہینے کی نیکی تو ہے ہفتے بھر برائیاں کیا ہفتے بھر نماز چھوڑا لیکن جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا تو ایک جمعے میں اتنا پاور نہیں کہ ہفتے بھر کی نمازوں پر وہ غالب آ جائے کہیں ایسا نہ ہو ایسا ہو جائے اگر یہ ہوا اس کا ٹھکانا یہ چاند ہے وہ ماں آ کمیا نارون سانیہ میرے بھائیو توبہ کرو استغفار کرو اللہ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ رب العالمین کے لیے نیکیاں اجر و ثواب جہنم سے بچنے کے اعمال کر لو اللہ تعالیٰ سب کو عمال نیک امال کی توفیق نصیب فرمائے اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے اکول و قولی حادہ واسطر اللہ من کل ذنب واتوب اللہ الحمد للہ وقفا وسلام اللہ مصطفیٰ امام مسلم اور امام ابن ماجہ رحم اللہ نقل کرتے ہیں کتنی پیاری نصیحت اللہ کے رسول کی ایک نوجوان صحابی جن کا نام ہے ابو ہو رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول نے ان کو بلایا سامنے کھڑا کیا اور کتنی پیاری نصیحت کیا نوجوانوں کو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے بڑی پیاری نصیحت اللہ رسول نے کیا فرمایا ابو حریرا المؤمن القوی خیر من المؤمن القی قوی مومن ہمت والا نیکیوں کا جذبے والا اللہ اس کے رسول کی محبت سے دل بھرا ہو دماغ میں فکر آخرت ہو یہ قوی طاقتور مومن جو ہے جس کا ایمان جس کا ایمان جس کی ہمت جس کی چراط عبادت پر آمادہ کرتی ہے اگر گناہ ہو جائے تو اس کا ایمان اسے منع مت کرتا ہے توبہ پر آمادہ کرتا ہے اور اگر کہیں برائی کو دیکھتا ہے تو اس کی ایمانی گیرت اسے برائی سے روکنے پر آمادہ کرتی ہے اور یہ مومن بہت ہی اچھا ہے مین المؤمن الضعیف اس مومن سے جو ذرا کمزور ہے ہمت کم ہے غیرت کم ہے ایمانی قوت کم ہے اللہ رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی مومن سے زیادہ محبت کرتا ہے پھر آپ نے فرمایا لیکن کتنا بھی کمزور ایمان والا ہے اور نیکیاں تو بہرحال کر ہی لیتا ہے اس وقت کی بات ہے آج تو مضبوط ایمان والا بھی ڈگمگا رہا ہے سمجھ گئے نا ہو کر سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے پھر آپ نے آگے فرمایا سمایا ابا ہورش علام پاؤ کا واہر بلّا والا ابو ہوا ہمیشہ یاد رکھنا ابو ہوا یہ علام پاؤ کا جو چیزیں تمہیں فائدہ دینے والی ہیں قبر میں حسن میں میدان قیامت کے دن اگر دنیا کے اندر جو چیز تمہیں فائدہ دینے والی ہے اس کو حاصل کرنے کی خوب کوشش کر لو کا جو چیزیں تجھے فائدہ پہنچانے والی ہیں ان کے تم حریش بن جاؤ اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرو علم تجھے فائدہ پہنچائے گا ہاں، علم تجھے فائدہ پہنچائے گا عبادت تجھے فائدہ پہنچائے گی توبہ استفاق استفاد تمہیں فائدہ پہنچ جائے گا خیرات تجھے فائدہ پہنچائے گا ماین کا جو چیزیں تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہیں ان کو حاصل کرنے کی خوب کوشش کر لینا وقت اور نیکیاں کرنے میں اللہ تعالیٰ کے لیے فائدے مند چیزیں حاصل کرنے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرتے رہنا ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد میں ہیں اس کے باوجود دعا کیا مانگتے ہیں ایا کا نا گو او کا اللہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن یہاں بھی نماز رفو سجے کے لیے بھی تیری مدد کے ہاتھ محتاج ہیں محسن نے کہا حیار ائیرہ آؤ نماز پڑھنے کے لیے آؤ کامیابی کے لیے تو آج ہم نے کیا کہا ولا قوت الا اللہ نماز پڑھا تو رہا ہے محسن مسجد سامنے ہے لیکن ہمارے اندر نماز پڑھنے کی قوت اور طاقت توفیق نہیں ہے مگر اسی وقت جب آپ اپنا فضر و کرم کر کے ہمیں عطا کر دیں میرے بھائیوں بلّہ وہ تاجر خبردار جو چیزیں تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہیں نفا بخش ہیں ان کے حاصل کرنے میں کبھی کوتا ہی سستی لاپرواہی نہیں کرنا ورنہ تم نقصان اور خسارے میں رہو گے آپ نے ساتھ نمایا اور اگر کبھی تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تکلیف پہنچ جائے تو اس وقت صبر کرنا یہ نہ کہنا اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا بلکہ کیا کہنا کل قدر اللہ ما شاء فعل قدر اللہ ما شاء فعل بھائی اب کیا کریں ہم نے تو نہیں چاہا تھا لیکن رب نے ہمارے نصیب میں لکھا تھا رب نے جو چاہا وہ کر رہا تھا راجعون تو دوستو یہ حدیث میں نے اس لیے بتایا ایک نوجوان صحابی کھڑے ہیں ابو ہو اور نبی علیہ راسو رام کو وسیعت ابو کیا جو تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہے ان چیزوں پہ حریش بن جاؤ زیادہ سے زیادہ ان کو حاصل کرو کبھی تم سستی اور کاہلی نہ کرنا اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے موہد اور متب سنت بنائے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کی مدد فرما الہ العالمین مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں اللہ ان کو ظلم سے بچا لے ظالموں کے ہرا کو برباد کر دے الہ العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رہی سدونا اور ان کے آمان و انسان اور ان کے ساتھیوں کو ایسی حفاظت فرما ہر ہر آفت سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے عالمین ان سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہو امت کی بھلائی ہو وطن کی کامیابی ہو اور ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لینا جس میں آپ کی ناراضگی ہو امت اور ملت کا نقصان ہو لہر عالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں خاص کر شارکا وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ کو اللہ تعالیٰ صحت اور آفیت نصیب فرما ہر بڑا اور مصیبت سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ بچا دے العالمین ان کا ان کے ان کے تمام حسنات کو قبول فرما العالمین ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما رب العالمین ہر اچھے کام میں ان کو استعمال کر لے ہر ایسے کام میں کی توفیق نصیب فرما جس میں آپ کی رضا ہو ان کی بھلائی ہو امت و ملت کی کامیابی ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہو امت اور ملت کا خسارہ ہو اللہ